تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندی داؤد نمتوہے والے کو یاد کرو بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے